تعلق والا کی جو دولت ہے وہ ایسی دولت ہے اور کوئی کوئی قوت کوئی تعلق ایسا نہیں ہے دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور اور بھی حیثیت آدمی کوئی بہت ہی حیثیت آدمی کوئی سپر پاور کا ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے لیکن وہ بھی انتہائی کمزور اور برا ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے ابھی تو حاکم بنا ہوا ہے لیکن ہر وقت حضرت ہمارے فرماتے تھے اپوزیشن کا ڈنڈا اس کی کرسی کے نیچے ہر وقت اپوزیشن معلوم ہے کب میرا رہے سستا الٹنا اس لیے یہ آزاد اس کے اوپر پھر آج حکمران ہے کل تختہ الٹ گیا اب وہ اخبارات کی پھر سرخیاں دیکھیں پھر کل حکمران تھا تو کیا سرخیاں ہوتی ہیں جیسے ہی سستا پلٹا سرخیاں بالکل بدل جاتی ہیں الٹ ہو جاتا تو کتنا بھی باحثیت آدمی ہو کتنا بھی مالدار ہو کتنا بھی جو ہے وہ رسوخ والا آدمی ہو اس سے تعلق بالکل ہو صرف ایک تعلق تعلق مالدار وہ ایسا تعلق ہے جو سارے غموں کو کی جاتی مٹی کے سارے ہمارے حضرت فرماتے تھے وہ تو یوں کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا وہ تو یوں کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا ورنہ مشکل نہ جیت گوارا تھا زندگی زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہلچل رہتی ہے کبھی انیس کبھی بیس کبھی اکیس کبھی اٹھارہ کبھی سترہ کبھی بالکل نیچے چلے گئے کبھی اوپر چلے گئے سب احوال آتے رہتے ہیں لیکن جس کو تعلق مالا نصیب ہوتا ہے اللہ کی محبت کا غم جس کو حاضر ہوتا ہے دنیا کے غم اس کو کچھ مانی نہیں اس کو تو یہ فکر اور ایک جستجو ہر وقت لگی رہتی ہے یہ غم ہر وقت لگا رہتا ہے ہمارے حضرت بھی رہنے کو لاگے فرمایا کرتے تھے کہ اشرف علی کو ایک غم لگا ہوا کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہے اتنے بڑے مجدد اور ڈیڑھ ہزار کتابوں کی تصنیف اور اتنا بڑا کام سے ہوا اتنے بڑے بڑے خلافا نے دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے دین کا کام کیا قدر پھیلا کام اور اتنے بڑے اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غم لگا ہوا ہر وقت نہ جانے ایسے علی کا قیامت میں کیا حال ہے یہ ایسا بم ہے کہ باقی ہر بم کو کھا جاتا ہے بڑا بم چھوٹے بم کو کھا جاتا ہے ایک آدمی کے پاس ذرا روٹی پانی کی کمی ہے اس کا ایک بم لگا ہوا ہے جاب پہ کوئی پریشانی ہے اس کا کوئی بم لگا ہوا ہے کسی کو کچھ ہے کسی کو کچھ ہے لیکن خدا نہ خاص کا کوئی بڑا بم آ جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے کہ نہیں سب بھول جاتا ہے اب آدمی کہتا ہے بھائی روٹی کھا لے کچھ ہو ہوئی ہمارے ساتھ بڑی مصیبت کا معاملہ آپ کیا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم مگر اس غم میں اور دوسرے غموں میں ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم لذیذ بھی ہے اور عزیز بھی ہے یہ محبت کا غم جو ہے اللہ کی یہ لذیذ بھی ہوتا ہے میرے حضرت نے اس کو مثال نہیں سمجھایا کہ شامی کباب بہت مرچوں والا چٹپٹا کوئی کھا رہا ہے یا چیز کباب کھا رہا ہے بہت چٹپٹا تو اس کے آنکھ سے بہ رہے ہیں تو یا اس کا دوست آتا ہے کہتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ کباب کھانے میں آپ کا ہمدرد ہوں دوں آپ یہ کباب مجھے دے دیجیے آپ نہ کھائیے تو وہ کیا کہتا ہے دوستوں یہ لذت کے آنسو ہے تمہیں کیا معلوم ہے اس کباب کے اندر کیا لذت ہے تو ایسے ہی یہ اللہ کی محبت کا جو غم ہوتا ہے جس نے پا لیا اب جس نے پایا ہی نہیں اس کو کیا پتا کیا چیز جس نے چوتھا آم نہ کھایا کبھی جیسا ہی نہ ہو اب کوئی اس کو کہے کہ بھائی یہ بہت میٹھا ہوتا ہے کھا کے دیکھو ہاں چینی جیسا ہوگا نہیں بھائی چینی تو کوئی چیز ہی نہیں میٹھی تو ہوتی ہے لیکن ذائقہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے آ کے تو دیکھو پہلا اچھا چلو وہ شہد کی طرح ہوگا ارے بھائی نہیں شہد نہیں آپ آ کے تو دیکھیں بھائی ہوگا رو افزا ہوگا کھلا ہوگا نہیں آپ اس کو ایک پاس اس کو کاٹ کے منہ میں دے دیتا ہے ذرا دیکھو اس کو او ہو کہتے ارے اللہ کی چشمہ بات کر دی میری تم نے آ کے کھول دی کیا ذائقہ ہے انوکھا نہ چینی نہ شہد نہ کھلا نہ دھنا اللہ کے قرب کی لذت کا ذائقہ اللہ کے محبت کے غم کا کر جو چکھ لے گا تو اس کو پتہ چلے گا یہ کیا چیز غالب کو پتہ نہیں چلتا ایسے ہی یہ غم پھر عزیز بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کی اللہ والے کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت سونا چاندی لا کے قدموں میں اس کے ڈھیر کر کہ یہ آپ سب کی سب دولت لے لیجیے ہم کو ذرا یہ اللہ کی محبت کا غم جو آپ کو حاصل ہے یہ ہمیں دے نہیں یہ ہم کسی قیمت پہ دینے کو تیار نہیں شاہ ولی اللہ محدود دہلی اللہ بہت بڑے عالم تھے بڑے نارمل تھے شاہ نے مغلیہ کا اجتماع تھا ایک طرف شہزاد نے بادشاہ سے ہوئے ان کو جا کر بیان کے اندر ایک ایکشن پایا کہا دل دارن جواہر پا رہے رشوت کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے بندہ فرمایا کہ چیلنج کیا کہ اے شاہان مغلیہ اے بادشاہ دل دارن جواہر پا رہے رشوت کہ میرے دل کے اندر شاہ ولی اللہ اپنے دل میں ایک ایسا موتی رکھتا ہے اتنا قیمتی موتی رکھتا ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تم میں سے کوئی بھی ایسا امی ہو جیسا میں ہوں میرے سامنے اللہ کی محبت کم ہوتی اللہ کے تعلق کم موتی دوستوں کیا کہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی محبت کا ذرا بھی اگر حاصل ہو جاتا دونوں جہان کی نعمتوں سے اثر اگر سید سلیمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور شرق الاوسط دبئی اور عرب وغیرہ میں ان کا بڑا بل غلط تھا کیونکہ عرب عرب جو بات کرتے تھے عربی میں کرتے تھے جو لکھتے تھے عربی میں لکھتے تھے بڑے مانس کے علوم تھے فرماتے ہیں کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملی ہمیں دو جہاں سے برابر اور فرمایا کہ محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے محبت اللہ کی مل جائے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی دولت ہے کہا محبت کو ہے دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں اس کی اگر حسرت بھی مل جائے ہم کو کہ کاش ہم کو اللہ کی محبت پر ہو ہیں یہ حسرت بھی بڑے کام کی ہے اس لیے کہ اللہ کے راستے میں ناکامی ہے جو آدمی اللہ سے دنیا طلب کرتا ہے تو دنیا کو اللہ تعالیٰ بندے کی مسلحت دے کر اس کو کرنا کرواتے کہ میرے بندے کا فائدہ اس میں ہے کہ نہیں دو طرح کی باتیں ہیں اس میں دنیا طلب کرتے ہیں ایک بالکل ہی غافل اللہ سے اور بالکل ہی فاطف اور فاطف گناہ گار توبہ بھی نہیں کرتا ہے بالکل بے حیائی کے ساتھ نافرمانی اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا طلب کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو دنیا خوب دے دیتے ہیں اس لیے کہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں جب کوئی انسان گناہ سے باز نہیں آتا در پید گناہ کرتا رہتا ہے بٹائی کے ساتھ نافرمانی اللہ کی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دلوں پر موڑ لگا دے دل پر موڑ لگ جاتی اب اس کو حق بات اثر نہیں کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کی ہدایت کا راستہ بند کر دے انسان خود اپنی ہدایت کا راستہ اپنی گٹائی کی وجہ سے بند کر ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اب یہ شخص توبہ نہیں کرے گا تب اس کے دل پر مہر لگتا جاتا ہے اب حق بات اس کے کام میں کہو اثر نہیں کرتی ہاں؟ اب اس کو منع کرو کہ پورا کام نہ کرو اثر نہیں کرتا تو اس کو تو دنیا اس لیے ملتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر اور جھیل دیتے ہیں اور جھیل دیتے ہیں اب تو کر لے اپنی بدماشی جتنی بدماشی کرنی ہے اب تو حرام لذتیں اڑا لے جتنی اڑا لیں کر لے جتنی کرنا ہے اب تیرے دنیا کے دن تھوڑے رہ گئے اور وہ چیز جو اللہ کی نظر میں مچھر کے پل کے برابر بھی حقیقت نہیں خوب دل دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پل کے برابر بھی نہیں ہے مچھر کا پل کیا چیز ہے اس کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگوں کے ایمان کی تباہی کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو اور چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دیتا یہ آپ کچھ بات ہے یہ دنیا اتنی بے حقیقت چیز ہے پھر وہی شعر یاد آ جاتا ہے دشمنوں کو ایسے آبو گل دیا میرے حضرت کیا شعر ہے دشمنوں کو ایسے آبو گل دیا اور دوستوں کو اپنا دل دوستوں کو چیز دے بتائیے دوست کو بے حقیقت چیز دیتے ہیں یا تین کی چیز دیتے ہیں چیز تو اللہ تعالیٰ آدمی اپنا درد عطا فرمائیں تو یہ ان کی مہربانی ہے تو ایک تو دنیا طلب کرنا فاجف اور فاجد اور ٹھیک آدمی جو بیٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اور گین دیتے ہیں اب وہ لاکھ اپنے بنگلے کے اوپر لکھتے آزام ان فضل ربی تو وہ فضل ربی نہیں ہوگا سمجھ گئے یہ ڈھیل ہوتی ہے ڈھیل اب تم کر لے اپنی بدماشی تھوڑے دن تمہارے رہے کلو ہوا سمجھتا کرو کلیلن ان نقم مجرم ہوں واہ میرے مسجد کی کیا بات ہے کی کیا تفصیل فرمائی فرمایا کہ کلو اور سمجھتا کرو کلیلن تھوڑا سا کھا لو فلیلن اللہ کا فلیل کتنا فریر ہو مجرموں تم مجرم ہو فرمایا کہ جیسے کوئی پھانسی کا مجرم ہوتا ہے جس کو پھانسی دی جانے والی ہو تو حکومت کہتی ہے کہ بھائی اس کو تھوڑا کی سیر کرا دو اس کی جو پوچھ لو اس کی کوئی خواہش ہو وہ پوری کر دو قورمہ بریانی چیز کباب کھلا دو تو اس کو پتا ہو کہ میرے دس دن کے بعد مجھے پھانسی لگنے والی ہے کس دل سے وہ کھائے گا کس عذاب کے ساتھ وہ کھائے گا تو یہ مجرمین کے لیے اللہ نے اعلان کرنا ہے کلو و تمن کا لینا دے دیا تم کو سونا چاندی بھی دے دیا ترقی بھی دے دی چاند بھی چلے گئے تحقیقات بھی کر ڈالی اور کیا کیا چیزوں کی پیداوار تم نے بڑھا لی اور کمپیوٹر تم نے بنا لیے ہوائی جہاز نئے نئے تم نے بنا لیے بڑی ترقی کر لی لے لو لگوں نہ ظاہر میں نے حیات دنیا وہم عن آخرت آخرت غافل غافل سے سے بالکل غافل ہو گئے سمجھے بس ہم کو کامیاب ہو گئے تو ایک تو مانگنا دنیا طلب کرنا یہ اور ایک انسان اللہ کی فرم برداری کرتا ہے ظاہر ہے کہ دنیا کی ضرورت کس کو نہیں ہے پیسہ ہر ایک کو چاہیے ضرورت ہے پیڑ لگائے بیوی بچے ہیں کھانا پینا ہے چاہیے حلال روزی کمانا عبادت ہے حلال روزی کماتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے اللہ مجھ کو فلاں ضرورت ہے مجھ کو فلاں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مسئلہ پر نظر رکھتے کہ یہ بندہ جو ہے اگر اس کو فلاں چیز دے دی جائے گی جیسے ایک بچہ باپ سے فرمائش کرتا ہے کہ ابا مجھے موٹر سائیکل دلا دلانا دس سال کا بچہ ہے باپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے موٹر سائیکل صحیح چیز نہیں ہے یہ گر پڑے گا چوٹ لگ جائے گی زخمی ہو جائے گا جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرتے کہیں اب بچہ روئے چلائے کچھ بھی کرے نہیں دیتا بات تو نہیں بھائی تمہیں نہیں معلوم تم کو نہیں معلوم ہمیں معلوم ہے نا عالم مالا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے تو بندے کی مسلحت پر نظر کرنا بھی اللہ کی مہربانی دینا بھی اللہ کی مہربانی نہ دینا بھی اللہ کی مہربانی دینا بھی اللہ کی رحمت نہ دینا بھی اللہ کی رحمت کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ نہیں جو بندہ اللہ سے مانتا ہے گڑ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملے میں اس کی مدحت کر رہے ہیں یہ میرے بندے کے فائدے کے لیے نہیں نہیں دیتے لیکن صرف یہ نہیں کہ نہیں دیتے بلکہ کیا ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز دے دیتے جیسے اب موٹر سائیکل نہیں دلایا تو بچہ باپ کہے گا کھڑے اچھا چلو تم سائیکل لے ٹھیک ہے اس پہ راضی کر لیتے ہیں اس کو دوسری کوئی چیز دے دیتے ہیں ایسے ہی دنیا کی اگر کوئی چیز نہ دینی ہو تو آخرت میں اس کا ضرور دیتے مانگنے سے یہ ملتا ہے مانگنا ہمارا خالی نہیں جاتا دوبارہ اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا کی معاملے میں اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت پر نظر کرتے کہ اس کے لیے کیا چیز فائدے مند ہے کیا چیز نہیں مانگ تو رہا ہے لیکن بیوقوف ہے تو پتہ نہیں کہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے ہم کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں مال ملے اچھا گھر بنائیں اچھا کھائے پیے اچھا یہ کریں مگر اللہ کو معلوم ہے کہ شاید جس بندے کو زیادہ مال ملے تو یہ گناہوں میں سب کرنا شروع کر دے اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد لیکن آخرت کا راستہ ایسا ہے آخرت وہ دولت ہے کہ جو بندہ مانتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دیتا ضرور دیتا بالکل نام نہیں کرتے اللہ آپ کی بات سمجھ میں آئی کیا وہاں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے بات سمجھ آئی آپ کی کہیے ہاں اس کو کہیے ہاں، آپ کی طرح بیٹھے ہوئے عجیب معاملہ ہیں تو میں فرینچ زبان بول رہا ہوں یا آپ کہیں اور پہنچے ہوئے اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے لہذا فرمایا کہ محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں اگر حسرت بھی ہے تو اس کو بھی خوب تم کی جان کے دل و جان سے لگا کر ہمیں حسرت کس ذات کی حسرت ہے ہم کو اس کی ذات کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں ضرور اگرچہ غلطیاں ہوتی رہیں گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کل رکم مفت سے سب ادا کرتے ہیں بھائی جگہ درمیان میں نہ چھوڑے قریب قریب ہو جائیے اتنے قریب بھی نہ ہوئیے کہ کسی کو تکلیف ہو آرام سے بیٹھے کھل کے لیکن درمیان میں جگہ نہ ہونی چاہیے یہ مجلس کا عدل ہے کہ درمیان میں فلا نہ رکھنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ کل لوگوں کو ان سب کے سب خطا کار اب کوئی مائی کلال ہے جو کہہ سکتے کہ ہم ہم سے خطا نہیں ہوتی خطا تو ہوتی رہی مگر فرمایا وہ خیر الخط نہ تم خطا تو کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ایسی دولت سے نوازا ہے کہ جس کی برکت سے تم خیر الخط ہو جاؤ تمہاری خطائیں خیر سے بدل جائیں گے خیر بلائی کا یوگا دل صحیح عظیم حسنا اللہ تعالیٰ گناہوں کو نکوں سے بدل دیتے کیا کریم داد کرے توبہ وہ چیز ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ توبہ کی سواری مرکب توبہ عجائب مرکب مرکب کے معنی سواری توبہ کی سواری مرکب توبہ مرکب عجائب کی عجیب کو عجیب سواری ہے ہاں؟ بیک لمحہ تازت پلک دیپک ایک لمحے میں زمین سے انسان کو آسمان تک پہنچا کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ان ہاں؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتے محبوب بنا لیتے ہیں محبوب بنا لیتے یہ ہے محبوب رکھتے اور فرمایا اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ متر ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ انیل احب الیہ من غزل المصبین اللہ تعالیٰ حدیث بولتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعنین المذنبین گناہ گاروں کی سستیاں چپکے چپکے آئیں بھرنا تنہائی میں آئیں بھرنا لعنین المحنین کہتے ہیں سسکی لینا اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے ان کو پہلن تڑکو بتبا چوک توبہ کرنے کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک آنکھوں میں نکلے توبہ نہیں ہو سکتی گناہ بھاپ نہیں ہوگا بھائی معاملہ تو ایسا ہی تھا لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کروڑوں جانے ہمارے ماں باپ سبھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو کیسی بڑی بڑی نعمتیں اس امت کو دلا فرمایا کہ رو لیکن اگر رونا نہ آئے تو تباہ کو رونے والی شکل بنا اس کی نقل کر لو کام بن جائے تو ایسے ہی میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سسکی بھرنا بھی جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں رونا نہیں آنا کیونکہ سسکی آتی جب جب دل ہوتا ہے جب دل ہوتا ہے سسکی جب آتی تو یہ اختیار میں نہیں باغ افات کوئی صحت کی خرابی کی وجہ سے بھی اور بھی وجوہات سے رونا نہیں آنا اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت پتھر دل ہو گئے شکی ہو گئے خدا خاص پھالتا شیطان ایسے شاید ڈال کہ ہمیں تو رونا نہیں آ رہا ایک ساتھ میں خان بھی علیہ کو لکھا کہ حضرت رونا نہیں آتا بہت پریشان ہوں بہت فکر ہے کہ مجھ کو رونا نہیں آتا رونا چاہتا ہوں رونا نہیں آتا فرمایا کہ جو آپ نے کیفیت بیان کی کہ پریشان ہو رونا چاہتا ہوں رونا نہیں آیا یہ دل کا رونا ہے جو آنکھ کے رونے سے افضل ہے دل کا رونا آنکھ کے ایک آدمی کو غم ہے دل ہی دل میں غم ہے مجھے رونا نہیں آتا نہیں نکلتے یہ دل کا رونا ہے دیکھو ہمارے مرشدین کو اگر کوئی جاہل ہوتا کیسا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ اور تم شقی ہو گئے ہو بد بخت ہو گئے ہو تم تو رونا نہیں آتا لیکن ہمارے مرشدین ہمارے اکابرین کو اللہ اپنی مدد کرنا کسی گیری سے گیری حالت کے اندر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہے اللہ سے مایوسی کفر ہے دوست اللہ سے مایوس ہونا ہے رحمت یہ آیت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نازل ہے جب وہ نخرے کر رہے تھے کہ ہم ایمان نہیں لاتے بڑی کڑی شرائط ہے ایمان لاؤ پھر پالے بھی کرو طویل قصہ ہے بار بار آیتیں نازل ہو رہی ہیں کس شخص کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بے غلطی سے شہید کیا اس شخص کے لیے بتائیے کتنی بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ جب ایمان دینے پر آتے ہیں جب تختہ پلٹنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روک ہاں، کو مسجد کرے مسجد کو دیر بیر مانے بندر مسجد کرے مسجد کو دیر غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر ہاں، پین سے بالا ہے تیری عقل سے خدائی ہے نہ سمجھ میں آنے والے کام ہاں، اور اہلیہ لوٹے نبی اور بازیا لوٹ علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور بدماشوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی لہذا جب آپ تو آپ کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں اور اللہ نے فرما دیا کہ اپنی بیوی کو ساتھ مت لیجیے لہٰذا وہ ان کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا کر دی نبی وہ کافر اور فرعون فرعون ہو گئے جیسے کافر اور ملوم کی بیوی حضرت آسیہ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا جنت میں ان کا نکاح ہوگا اس درجے کے ایمان لائی تھی تو ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے گا جنت اہلیہ لوتے نبی وہ فرعون ہو گئے سارے اور زیادہ آدر خلیل اللہ ہو آدر جو بت تراش تھا ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا جا خلیل اللہ ہو رہے لقب کی دیکھو کیا اللہ دوست خلیل اللہ ہے اور اور کنا نوح کا گمراہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹا ایمان نہیں ہے لاکھ کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں ہے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں تکبر کرنے لگا اللہ سے ٹکر لینے لگا اللہ سے کون ٹکر لے سکتا ہے عقل عقل پر عذاب آ جاتا ہے دوستوں کو اس لیے بار بار ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ بھائی نیک صحبتوں کا اہتمام رکھو نیک صحبتوں کا اہتمام رکھو بری صحبتوں سے بچتے رہو ورنہ عقل پر عذاب آ جاتا ہے عقل عقل میں کیڑا پن آ جاتا ہے پل کیڑا ہو جاتا ہے لا بنا قلوبنا بعد بنا وہ وهب لنا مل لدنك کر رکھنا ان الوهاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا جو بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس طرح کی وہ ہم کو امت کو سکھلانے کے لیے بنا لا تجر تجر مانی اضافہ ٹیڑھا ٹیڑھا اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیا معلوم ہوا کہ دل کے اندر ٹیڑھا ہونے کی بھی صلاحیت ہے ٹیڑھا بھی ہو سکتا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ لا لاتے فلو بنا بعد ہی بات کرنا بعد اس کہ آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا ہمیں دکھلا دیا کہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ بغیر کا ہے یہ راستہ گناہوں کا ہے یہ راستہ گمراہی کا ہے اب ہمیں ایک سیدھا راستہ اللہ نے دکھلا دیا تو اے اللہ اب ہمارے دل کو ٹیڑا نہ ہونے مرتے دن تک ٹیڑا نہ ہونے دیں کیونکہ جب تک سانس آخری نکل نہ جائے اس وقت انسان کا کوئی بھروسہ نہیں اس پر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی بڑھیا نے کہا کہ آپ کو پہنچ گئے آپ کا تو کام ہو گیا آپ کو جنت دی تو کیا فرمایا ایمان کی سلامت بلتے رو پڑے آسن تو بڑی جستی اور جالا دیے ارے جب میں ایمان خبر میں سلامتی کے ساتھ لے جاؤں گا تب میں خوشی مناؤں گا کہ میری واقعی میں نے جو ہے کام کر ڈالا ابھی میرا کچھ پتہ نہیں آخر وقت میں شیطان آ کے بہتا سکتا ہے شیطان بڑا مکار ہے کو عالم کو بھی بہتاتا ہے کیونکہ شیطان سے بڑا عالم کو نہیں ساری انبیاء کی شریعتوں کا علم اس کو ہے ہاں اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو نفسیاتی مرض ہو جاتا ہے شیطان سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں شیطان سے خیالی بات چیت شروع ہو جاتی ہے شیطان کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ کو سوالات ڈالتا رہتا وہ غیب ہو جاتا ہے انسان کہ ہم ہمیں شیطان کہہ رہا ہے اور وہ اس کو شیطان کو دلی دل میں خیالات میں جواب دینا شروع کر دیتے اور یہ بڑھتے بڑھتے یہ بیماری ایسی بڑھ جاتی ہے کہ پہلے نمازوں سے جاتا ہے پھر اس کے بعد ذکر اذکار سے بھی گیا نماز سے بھی گیا تلاوت سے بھی گیا پھر عطا کے ایمان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے ایمان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے یہ مکہ ہے طرح طرح سے بہتاتا ہے عالم کو عالم کے طریقے سے بہتاتا ہے عابد کو عابد کے طریقے سے بہکاتا ہے اور جاہل کو جاہل کے طریقے سے بہکا دیتا ہے بہت طریقے آتے ہیں اس کو بہکانے اور یہ بس بچہ ڈال کے چلا جاتا ہے ساتھ رہتا نہیں ہے بہت بزی ہے تھے کہ یہ کسان بہت بڑا بزنس مین ہے بہت بزی رہتا ہے بزنس مین مانے بزی نیس مین جس کی نس نس بزی ہو جس کی نس نس بزی ہو بزنس مین مانے نس نس بزی ہو ہر وقت کاروبار لے بیچے فکر ہی نہیں ہے غفلت ہے آزان ہو رہی ہے نماز نہیں کچھ نہیں بزنس مین ایسا اللہ تعالیٰ ایسی بزنس کے بچائے تو یہ بہت بڑا بزنس مین ہے بہت مصروف رہتا ہے کروڑوں کر آدمی ہے اس کو بیٹھانا ابھی اس کو بیٹھانا بہت بزی ہے آپ کے ساتھ ہر وقت یہ رہ نہیں سکتا تو وس وسا ڈال کے چلا جاتا بہرحال کہاں سے بات چلی تھی کہاں پہنچ گئی لانی احب الیہ من المزنگی آگ مگر درمیان میں کوئی بات نہ رہ گئی یاد آئے تو بتا دیں گے ہاں، ٹیڑھا ہونے کی صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پانی چاہیے اور بھی کچھ بات کی اس کے ساتھ بہرحال اپنی جگہ واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انیم المزنی گناگاروں کی سستیوں سے رونا ہاں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میرے اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو تو اسی طرح رونا اختیار میں نہیں ہے کسکی جب آتی ہے جب دل روتا ہے ہے نا اور رونا اختیار میں ہے نہیں دل کا رونا اختیار میں نہیں ہے تو کیا کرو کہ یہاں بھی نقل کر لو یہاں بھی نقل سے کام چلا لو بھائی کچھ ہر کی ٹھنڈی آئیں بھر لو پھرکیاں لے لو فرکی کیسے لیتے ہیں یہ نہیں کہ چیز پکار مچانی ہاں وہ کرنا شروع کر دیا محلے والے پریشان ہو گئے بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی ہے اچھے بولے سے ابھی سوئی کیا ہو گیا ابھی دو تین روز پہلے ہم اپنے محلے میں رات کو ٹہلنے نکلتے ہیں وہاں ایک گھر سے خوب زوردار آواز اللہ اللہ ہو میں میں نے نے کہا بڑا شکر پڑا میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہمیں ہمارے کیسے پیارے بزرگوں سے معتدل مزاج دیکھو بھائی دین جو ہے معتدل چیز ہے بالکل معتدل انسان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق یہ سمجھ لیجیے لہذا جہاں بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی بات معلوم ہو سمجھ لو جہاں کوئی گڑبڑ ہمارے حضرت گنگوئی اللہ علیہ قطب العالم ہاں کیا بتلا ہے فرمایا کہ بھائی ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ آپ نے جو مجھے ذکر بتایا تھا میں نے اس میں اتنا اتنا اضافہ کر لیا ہے اور اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھ کو روشنیاں نظر آتی مجھ کو روشنیاں نظر آنے لگی ہیں آپ بند کرتا ہوں تو روشنی آپ کھولتا ہوں تو روشنی حضرت نے فرمایا کہ فوراً ذکر ملتوی کروں ورنہ تم پاگل ہو جاؤ تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا حضرت آپ کو ہمارا مقام معلوم نہیں ہمارا مقام حضرت جانتے نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہم کتنا آگے پہنچ چکے ہیں حضرت گنگوئی قطب العالم کو کہنا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے اپنے مرشد پر اعتماد نہ ہونا اور اپنے مرشد کو کم کر جاننا ایک مفتر عظیم لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے شہر کو ہفارت کی نظر سے دیکھا کم کر جانا فلاح جو لو تھا کبھی فلا نہیں پا سکیں گا زندگی بھر فلا نہیں پا رہے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منع کیا کہ دیکھو یہ طریقہ اعتدال کا نہیں ہے ہمارے نہیں ہے جتنا بتایا ہے اتنا ہی نہیں مانا واللہ ایک دن کیا آیا لوگوں نے گواہی دی کہ ایک دن کپڑے اتار کر بھاگ دماغ پاگل ہو گئے کپڑے اتار کر باہر باہر چل دیے پاگل ہو گئے بعض ہم بچپن میں بھی ہم سنتے تھے کہ بعض ایسے معذور دماغی معذور لوگ ہوتے تھے بوڑھے بوڑھے مسجد میں بیٹھے کہ لوگ کہتے تھے ان کا وظیفہ الٹا گیا بچپن میں ہمیں لوگ یہ کیا بتا سکتے جب ہمارا سے تعلق ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ بھائی وظیفہ کبھی الٹا نہیں ہوتا اس لیے کہ وظیفہ اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو الٹا کر ہیں ہوتا یہ ہے کہ تحمل سے زیادہ وظائف کا تحمل سے زیادہ ہر وقت پڑھتے رہنے کی ہوتی بھائی نہیں دیکھو دماغ انسانی انسان کا دماغ محدود ہے اس کو محدود کھانا چاہیے جس کو محدود کام کر سکتا ہے محدود عقل ہے سب کچھ محدود ہے اور غریب ہے اللہ تعالیٰ بھر مارے کھلے پل انسان ہو گئی ہم نے انسان کو کمزور کھانا ہے اب اس کمزوری ہی کا تماشا اللہ نے دکھانا ہے آپ پہلوانی کر رہے ہیں اس کمزوری کا تماشا فرشتوں کو دکھلانا ہے تم کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کو ایسی ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کے یہ کرے گی اعتراض نہیں تھا لیکن فرشتوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم مالا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا اس کا تماشا فرشتوں کو دکھلانا ہے یہ دیکھو یہ مٹی کا پتلا اس کے پیٹ میں گل بھرا ہوا ہے اس کو کھانے کی حاجت اس کو سونے کی حاجت اس کو بیماری بھی ہے اس کے بیوی بچے بھی ہیں وہ بھی وہ بھی بعض اوقات بیمار ہو رہے ہیں کسی کو کچھ پریشانی کو کمانے کی حاجت پھر یہ ہم کو یاد کرتا ہے تم تو ہمیں دیکھ کر یاد کر رہے ہو یہ ہمیں بغیر دیکھ کر یاد کر رہا ہے سینکڑوں پریشانیوں میں سینکڑوں مسائل میں بھی ہم کو یاد کر رہا ہے ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے ہمارے سر قدموں میں سر رکھ رہا ہے اور رو رہا ہے گڑا رہا ہے کبھی ہاتھ باندھے پڑا ہے کبھی ہمارے سامنے عظمت کے ساتھ جھکا ہوا ہے کبھی سجدے میں دبا پڑا ہوا ہے کبھی ہمارے گھر کے چکر لگا رہا ہے دیوانہ وار اور کبھی جو ہے وہ پیٹ میں بھوکا ہے پیٹ سے بھوکا ہے روزہ رکھا ہوا ہے کبھی بھوکا بھی رہ رہا ہے اور کبھی موقع آ گیا تو یہ میدان جہاد میں بھی نکل جاتا ہے جان دینے کے لیے نکل ہے یہ تماشا اللہ نے دکھلانا تھا کہ دیکھو ایسی ضعیف مخلوق نے ہم نے کیا صلاحیت رکھی کبھی اعتراض قصور ہے کبھی طاقتوں کا سرور ہے کبھی اعتراض قصور ہے اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ارے ملک کو بھی اس کی بھی خبر نہیں فرشتوں کو خبر نہیں تم کیا جانو <laughs> انی عالم مالا صاحب تم کیا جانو ہم جانتے ہیں ہم مچھر سے بھی کام لے لیتے ہے نا نمرود نمرود کے دماغ میں گھس گیا تھا نا مچھر پھر اس کا کیا علاج کیا تھا اس کے سر پہ کھوپڑی جوتا برسایا جاتا تھا مچھر ہوتا تھا اس کو کھجلی ہوتی تھی اور سر پہ جوتا جب تک نہ برسا وہ مچھر ٹھہرتا نہیں مچھر سے اللہ نے کتنے بڑے بادشاہ کو جس نے جنت میں جنت بنا وہ تو نے بنائی نمرود نمرود نے کس قدر جو ہے سرکشی کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے قابو میں کیا مچھر کتنی زلیل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو جائے کام لے لو بہرحال میرے مشکل نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے سسکی نہ آئے تو سسکی نقل نقلی سسکی نکالی کرائی مگر زور زور سے نہیں کہ محلے والے پریشان ہوں کہ کیا ہوگا اور ہوگا کیا کہیں اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے شور مچانے والا لوگوں کو جگانے والا اپنی صحت بھی خراب دوسروں کی بھی صحت خراب بیوی بچے بھی پریشان نہیں رہے گا میں سے دین سے بات کیا ہوا کہ دوسرے لوگ کے دین سے متنظر ہو دین تو ایسا نہیں ہے بھائی دین تو بہت پیاری چیز تو بہت پیاری چیز ہے احب المصبحین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ ان گناہ گاروں کی ہیں احد محبوب ہی نہیں ہے احد ہے میں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں ہاں۔ ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیا کا ہے زاہدوں کے واسطے اور آسائے آ مجھ بے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے ان کو ناز پیدا ہو جاتا ہے ہم تو بڑی عبادت کرتے ہیں یہ کیا چٹائی کے بیٹھے رو رہے ہیں ہم کو دیکھو ہم نے چھ رکھا آٹھ رکھا چودہ رکھا ہم نے تاج پڑھ لی ہے یہ رہے ہیں کھڑے بھی نہیں ہو رہے ہمارے حضرت کا شعر ہے ہمارے حضرت نہیں سالے احمد غم پاری نہ کر اے چار اگر راہ لے جاتی ہیں یعنی جو آدمی دوسروں کو دیکھتی ہے چٹائی کرتے ہیں ایسی کچھ کام نہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں ان کو حقیق جانتا کہا تو غم پاری نہ کر چار اگر راہ لے اپنی ہم ان کی یاد ہی کو اے دوست جانے جان سمجھتے ہم تو ان کی یاد جو دل میں لیے بیٹھے یعنی ایک لمحہ اللہ سے غافل نہ ہونا یہ ہے اصل ایمان یہ ہے انتاب اللہ کا انا ہاں؟ کا تو ایسی ارے ہماری مسلمان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی عبادت ہے دور خالی بھی بیٹھا ہے تو عبادت ہے اور شرط یہ کہ گناہ میں مبتلا نہ اور جو شخص گناہ میں مبتلا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تقوا دے لہذا تقوا یاد رکھیے کان کھول کر سنیے میری بات آنکھ بھی کھولئے کان بھی کھولئے اور دل کے کان بھی کھولئے کہ جو شخص تقوا سے رہتا ہے ہما وقت عبادت میں ہر وقت عبادت میں اگرچہ نماز میں نہیں کھڑا ہوا اگرچہ تجویز ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہر وقت وہ عبادت میں کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتا اور جو گناہ نہیں کرتا وہ متقی متقی مانے جو گناہ نہیں کرتا اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو خوب رہتا ہے گراتا ہے معافی کا پروانہ جاری کروا لیتا ہے ارے جب گناگار ہوتا ہے تو اس کو دل سے روتا ہے ندامت سے روتا ہے عرش عالم ہلنے لگتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ آپ کا بندہ رو رہا ہے جب تک اس کی محفلت نہیں ہوگی میں ٹھہروں گا نہیں ارے دوستو اپنی قیمت کو ہم پہچانیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کیا طاقت ہے اللہ نے دی ہے آہ میرے اللہ ہماری تو ٹرین ایسی ہی چلتی ہے نہ کوئی اسٹیشن کا پتہ ہوتا ہے نہ منزل کا پتہ ہوتا ہے لیکن باتیں تو مفید ہوتی کہ نہیں بات سے فائدہ تو ہو جاتا ہے نا اب معلوم نہیں مضمون کیا کے آئے تھے کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے لیکن فائدہ تو ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دل کے بند تالے کھل جاتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یوں زندگی گزاریں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کریں یہی انسان کی قیمت ورنہ انسان بے قیمت بے قیمت اور گھٹیا وہی انسان قیمتی اور وہی انسان کام کا ہے جو اللہ پر فدا ہوتا جس نے دل دیا دل اسی پر فدا کرتا ہے جس نے جان دی جان اسی پر فدا کرتا ہے جس نے کھانا دیا اسی پر طاقت کو کھا کر طاقت کو اسی پر فدا کرتا ہے اور اس سے بے وفائی نہیں کرتا اور اس سے نمک حرامی نہیں کرتا حرام لذت نہیں ہے درامد کرتا وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے ایک استاد نے تین شاگردوں کو ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری بھیجی اور کہا کہ تینوں جاؤ الگ الگ اور ایسی جگہ اس مرغی کو زبا کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا امتحان تھا ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ایک شاگرد واپس آیا کہا میں بلا بلا جنگل میں گیا تھا خوب دیکھ بھال لیا میں نے کوئی نہیں تھا وہاں وہاں میں نے جگہ دوسرا آیا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کھلا کھلا پہاڑ میں بہت دور چلا گیا گیا میں جہاں دیکھا ادھر کوئی نہیں تھا وہاں میں نے اس کو زما کیا تیسرا آیا بہت دیر کے بعد تو پوچھا بھائی کہاں نکل گئے تھے کہا بھائی میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے استاد وہ جگہ جو ہے ڈھونڈتا رہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو جہاں جاتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا زمان زمین و آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں دوست کوئی کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو اللہ جہاں نہ دیکھا ساری کی ساری اللہ کی ہوں گے تو بہرحال دوستوں جو عرض کر دیا وہ صلی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا رحمت سے اور دین کا صحیح راستہ ہم سب کو عطا کرنا اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جب بھی کسی کو اللہ کے راستے کا کچھ ملا وہ کسی صاحب نسبت ولی سے تعلق کرنے کے بعد ہی ملا یہ تعلق نہیں ملا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہم آپ کیا تھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کون و ماس پالی یہ جو فرمایا کہ یا و اللہ کون و ماس یہ واؤ جو ہے اس درمیان میں یہ اس کی اس کا بدل کر یہ ہے کہ تقوا اختیار کرو لیکن کہاں سے ملے گا تخوا تخوا ملنے کی جگہ صادقین سچے لوگ سچے اللہ والے صادقین دن کیا ہے سچے اللہ والے اور ایک جھوٹے بھی لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو سٹے کے نمبر بھی بتاتے ہیں داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں داڑھی منڈے بھی ہیں اور سپنے ان کے ڈکے ہوئے ہیں عورتوں سے پردہ نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ عورتوں سے ٹانگے بھی لگواتے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ہمیں دیکھے گی نہیں تو اس کی ہم بخش کیسے کریں گے یہ بدماش ایسے ہی بدماش ہوتی ہے جو بنے ہوئے پیر ہیں لیکن پیر بھی نہیں شہر بنے ہوئے ہیں حالانکہ ہیں میں میں گاڑ لوگوں کو گمراہ کر رہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے راستہ کوئی لوگوں کو قبر پرستی سکھا رہے ہیں قبروں سے ماننا سکھا رہے ہیں مال ہاں رام و علیہ کے شیر ہے خال تیرا جال ہے ایسے جالی پیر جالی جو پیر بنے ہوئے ہیں میں تو پیر کہنا ہی اس کو میں میرے زبان پہ آتا نہیں ہوں پیر ہے ہی کہاں جالی آدمی جو پیر کا ڈونگ رہتا ہے وہ فرمایا کہ حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری جال ہے لاکھوں کو اندھا کر بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بیوقوف بنا دیتے یعنی کہتے کہ ایسا بکرا چاہیے آپ کو جو پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایسا بکرا چاہیے کالے رنگ کا جس میں ایک ہی سفید پال رہا ہوں آپ چلے جائیے دنیا بھر میں ڈھونڈ کے لا دیجیے ایسا بکرا جس میں ایک ہی سفید پال رہا ہوں کہیں نہ کہیں تو سفید دو چار بال ادھر سے ادھر ملیں گے مائکروسکوپ بھی لگا کے ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا شرط بھی لگاتے ہیں تو ایسی لگاتے آپ وہ کھا کھا کے جب آ جائے گا واپس تو کہیں گے بھائی ایسا ہے کہ ہمیں پیسہ دے دو ہم خود منگا دیں اب وہ کیا ہوتا ہے آگے بول جائے ہے نا ایک آدمی نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی، تم بڑا غلط کام کرتے ہو تم لوگوں کو لوگوں سے پیسہ چندہ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ خدا کی قسم میں مسجد میں لگاتا ہوں آپ نے چندہ دی تو تم تو جھوٹ بولتے ہو تم تو پیسہ لے جاتے ہو اپنے اپنے اوپر خرچ کرتے ہو اور اللہ کلے کو اڑاتے ہو تو خدا سے کرو کیسا کام کرو میں تو مسجد میں ہی لگاتا ہوں کس نے کہا تم سے نہیں میں تو دیکھتا ہوں تم یہ چندہ لیتے ہو لوگوں سے اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہا نہیں دیکھو ابھی تم دیکھنا تماشا چندہ وندہ لے کے گیا مسجد کی دیوار سے پھیلی لگائی دیکھو دیوار پہ لگا دیا مسجد میں دیا ایسے بھی لوگ ہیں طرح طرح سے جو ہے کوئی کھالوں کے چکر میں پڑا ہے کوئی کس چکر میں پڑا ہے کوئی کس چکر میں پڑا ہے یہاں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے ساؤتھ ہاں۔ افریقہ یہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا قبر ہوا بہت حضرت والا کے آخر تین دنیا بھر میں ہیں اور بہت مسلمان ہیں وہاں ساؤتھ افریقہ میں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ مال بھی دیا ہے مسلمانوں تو وہاں ایک پیڑ تھا مسلمان تو اس نے حضرت کو دعوت دی کہ حضرت آپ میرے سپر مارکیٹ میں آئیے تو حضرت کو کیا چاہیے ہوتا ہے حضرت کو تو دل چاہیے ہوتا ہے دل مال نہیں چاہیے حضرت چلے گئے تو لے گئے وہاں تو نے کہا کہ حضرت آج آپ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ آپ کی ہے آپ جو چیز چاہے یہاں سے لے جائیے آپ کو ہدیہ بہت بڑی سپر مارکیٹ میں نے ضرور دیکھی لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑی سپر مارکیٹ تھی اس میں گاڑیاں بھی بک رہی ہیں آج کل جو ہے بڑی بڑی مارکیٹیں بنتی ہیں اس میں آج کی دنیا جان کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں گاڑیاں بھی بک رہی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں مہنگی مہنگی چیزیں سبھی کچھ کہا کہ آپ جس پر ہاتھ رکھ دیں گے اور آپ کی آپ لے جائیے تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس فیڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور میں مجھے تو تم چاہیے اور میں کہ میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا تم سے گندہ مانگنے نہیں آیا میں بیکاری نہیں ہوں میں تو تمہیں کچھ دینے آیا میں تمہیں وہ دولت دینے آیا ہوں یہ دولت جو تمہاری ہے یہ مارکیٹ جو تمہاری ہے ایک دن تم قبر کے نیچے ہوگا یہ اوپر ہوگی تمہارے ساتھ تو نہیں جائے گی ساتھ چھوڑ رہی ایک لیکن میں تم کو وہ دولت دینے آیا ہوں جو زمین کے اوپر بھی تمہارے ساتھ اور زمین کے نیچے بھی تمہارے ساتھ اور بعد میں دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد حشر تک تمہارے ساتھ جنت تک تمہارے ساتھ رہے ہوتا وہ ہے اللہ کی محبت کی بات میں تو تم کو یہ دے دیا مجھے آپ سے کچھ جب ہمارے حضرت کا یہ خانقاہ گلشن اقبال کی بنی تھی اس سے پہلے جو یہ پلاٹ لیا گیا تھا گلشن اقبال میں تو اس وقت جو کے کے ڈی اے ایم سی والے تھے انہوں نے کہا وارننگ دی کہ اتنے ہفتے میں مسجد تعمیر ہو جانی چاہیے ورنہ ہم یہ پلاٹ آپ سے واپس لے لیں گے تو حضرت کو بہت فکر ہوئی لیکن حضرت نے کسی سے نہیں کہا کسی سے چندہ نہیں مانگا بلکہ حضرت روزانہ رات کو روتے تھے اللہ کے آگے ہاتھ چلاتے تھے کسی سے نہیں کہا کہ ہمیں چندہ دوں اللہ تعالیٰ نے غیر طرح سے انتظام فرمایا حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ہم پینتیس لاکھ روپیہ اس زمانے کا پینتیس لاکھ روپیہ ہم دیں گے شاندار مسجد تعمیر کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا نام یہاں آنا چاہیے ہمارے نام کی تختی لگے گی یہاں کہ قرآن بنوائی ہے اب اس نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہاں اگر چندہ دینے والے اپنی تختیاں لگانے لگے تو پوری مسجد تختیوں سے بھری ہوگی اور دوسرا یہ کہ اخلاق کے خلاف ہے کیسے تختی لگا آپ کو دینا ہو تو دو نہیں تو جاؤ اللہ بنوائے پھر اللہ تعالیٰ نے غیر سے راستے کھولے تو مسجد بنی پھر اس کے بعد مدرسہ بننے لگا تو مدرسے کے وقت جو ٹھیکیدار صاحب تھے بہت دیندار تھے وہ ان کا نام بھی احمد دین تھا انتقال ہو گیا تو نقشہ تو پورا پہلے بن جاتا ہے وہ تعمیر کرنے لگے تو حضرت نے ان کو روکا یہ مختصر مختصر بتا رہا ہوں حضرت نے ان کو روکا کہ بھائی ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی جاؤ پورا نے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم بنائیں گے آپ بعد میں پیسہ دیجیے وہ نہیں مانے حتیٰ کہ اس زمانے کا چالیس پینتالیس لاکھ ہو گیا اوپر چڑھ گیا اب ظاہر ہے تو تھا لیکن وہی بات کہ حضرت نے کبھی کسی سے مدد کے لیے چندہ نہیں مانا حضرت کے کسی بیان میں پوری زندگی میں کوئی شخص ایک ایک جملہ لا کے دکھا دے کہ حضرت نے کبھی چندہ مانگا حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہیں ساؤتھ افریقہ میں حضرت کا بیان ہوا بیان کے بعد آپس میں لوگ تینوگویاں کرتے ہیں گجراتی لوگ وہاں زیادہ ہیں تین والے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ بات چیت کرنے لگے اتنی دیر میں کسی کی زبان سے ایسٹیمیٹ کا لفظ نکلا ایسٹیمیٹ تو چونکہ حضرت تعمیر کروا رہے تھے تو ہر جگہ یہ بات سامنے آتی تھی کہ اس کام کا کتنا اسٹیمیٹ ہے حالانکہ حضرت انگریزی پڑھے ہوئے نہیں تھے تھوڑی بہت انگریزی پڑھی مڈل اسکول میں پڑھی تھی اپنے زمانے میں پانچویں یا چوتھی کلاس تو جب جیسی حضرت نے یہ لفظ سنا اسٹیمیٹ تو حضرت نے کہا بھائی پوچھ رہے کیا باتیں کر رہے تو کسی نے پوچھ کے بتایا حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مدرسے کا اسٹیمیٹ کیا ہے او ہو حضرت کو اس قدر ہونا ہے حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تم سے چندہ لینے نہیں آیا یہ اسٹیمیٹ مجھے چندہ نہیں چاہیے مجھے تو تم لوگوں کا دل چاہیے میں ان سے محنت کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کی محبت اس میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو باہر آئی جب یہ قرضہ کر گیا قرضہ ہو گیا بہت بڑا تو حضرت نے اس وقت کسی سے نہیں کہا اور پھر یہ ہوا کہ ساؤتھ افریقہ سے ہی ایک بڑے بزرگ ہیں جن کا نام نہیں بتایا گیا ان کا ٹیلی فون آیا ہے حالانکہ وہ حضرت کو پہلے جانتے نہیں ان کا ٹیلی فون آیا اور وہ اردو بھی نہیں بول سکتے تھے انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے فون کروایا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ آپ کو کچھ رقم دینا چاہتے ہیں اور آپ بتائیے کہ آپ کو کچھ کام ہو رہا ہے تو اس, کے وہ کتنی رقم ہے تو ہمارے بزرگ جو بھی تھے وہ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں زیارت ہوئی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پاکستان میں کراچی شہر میں مولانا حکیم محمد اختر صاحب ان کو قرض ان کے اوپر قرضہ ہے تم وہ ادا کر تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ انہیں سے کیوں نہیں فون کرواتے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اردو جانتے نہیں ہیں اس لیے مجھے کہا تو اگر خاموش ہو گئے رکھنے کا اچھا بتا دیں گے تو تھوڑے دن کے بعد پھر دوبارہ فون آئے اور اس کے انہوں نے خود بات کری ٹوٹی پھوٹی اردو میں اور فرمایا کہ مجھے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے اب تک کیوں نہیں ادا کیا لہذا آپ مجھے بتائیے کہ کتنا فرض ہے حضرت نے فرمایا کہ بھائی فرضہ تو بہت بڑا ہے لیکن آپ جو دینا چاہیں وہ دے دیجیے تو انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیے میں سب کا سب میں دوں گا جس جب حضرت نے بتایا تو سب کا سب انہوں نے ادا کر پینتالیس لاکھ روپے یہ اللہ سے تعلق اللہ سے اللہ سے اللہ سے مانگو ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اطلاع کر دیں یہ طریقہ ٹھیک اطلاع کر دے کر سکتے ہیں جیسے مسجد تعمیر ہو رہی ہے اب بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تو بھائی یہ تو خیر کی طرف متوجہ کرنا بھی سوال ہے اس نیت سے کہ لوگ خیر سے محروم نہ رہ جائیں ان کو اطلاع کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے آپ چاہیں تو اس میں خرچ کریں مدرسے کا کام ہو رہا ہے آپ چاہیں تو اس میں خرچ کریں یہ ہے اطلاع دینا ایک ہے چندہ مانگ جیسے ایک مولوی صاحب کہیں چلے گئے عورتوں پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں ایسے بیان باز جو تیز سزار لوگ ہوتے ہیں عورتوں کا مال خود لوٹتے ہیں وہ چلے گئے ایک جگہ نے کہا کہ وہ عورتیں بیچاری محروم رہ جاتی ہیں گھروں میں رہتی ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری اتنی بڑی شاندار مسجد تعمیر بھی ہو گئی اور لوگوں نے مردوں نے تو خوب خرچہ دیا خوب سستا دیا بیچاری عورتیں محروم رہی اب عورتیں بیچاری خدا تو ہوئی تو پھر انہوں نے کہا او ہو یاد آیا مجھے ابھی فرش تو نہیں ہی نہیں اصل تو چیز فرش ہوتی ہے نماز تو اسی پڑھتے تو وہ تو ابھی باقی ہے آج جو عورتوں نے سنا کھٹا کھٹ انہوں نے بٹا دی شادی ہوتی ہے زیور بھی جو ہے وہ لٹانا شروع کر چھن کی آواز آنے لگی خوب سونا مال پیسہ سب جمع کر لیا تو کہا کہ بہادر خانوی نے بھرنا سکتا بیان کر کے کہ ایسے مانگ لیا جیسے کہیں گے فرشتے لے جا کے اللہ نے کیا کہ یہ لیجیے یہ آپ کے بندوں کی نمازیں ان جنہوں بندوں نے نماز پڑھی اور یہ آپ کے بندیوں کی جائے نماز عورتوں نے جائے نمازیں بنوا دی ارے بھائی مسجد کے بیت الخلا میں بھی اگر یہ اینٹ لگوا دو گے تو وہ بھی اتنا ہی ثواب ملے گا یہ تھوڑی ہے کہ صرف مسجد کا جو مسلح ہے اسی کو ثواب ملے گا پوری مسجد کی تعمیر جہاں بھی لگا دو سب میں ثواب ہے ایک ہی جیسا ثواب ہے <laughs> تو انہوں نے یہ کیا اچھا اس کا بھی بس نہیں ایک بیچاری عورت نے ایک ایک پاسے اتار کے دی تو کہا ایک بیچاری کا ایک پیر تو جنت میں چلا گیا دوسرا جہنم میں جائے گا اور اس نے جلدی سے کر کے دوسرے بھی دوسری ایسے بھی ہے بھائی تو بھائی اللہ سے تعلق کو اللہ کا تعلق بہت مضبوط چیز ہے بہت پائیدار چیز ہے اس سے پائیدار کوئی چیز نہیں اللہ سے تعلق پیدا کریں اور کسی مرشد کی تربیت میں رہیں کسی مرشد سے پوچھ کر کریں مرشد پر اعتماد رکھیں لوگ مرشد پہ اعتماد نہیں کریں اب جب کہہ دیا کہ بھائی اتنا کام کر لو بس کافی ہے اچھا کھلا کام بھی کر لیں اچھا کھلا کام نہیں کریں یہ مرشد کے اعتماد اتنا منہ چلا جتنا راستہ مرشد نے بتلا اس کا کام تو اب بتا رہے ہیں کہ بھائی زمانے کے اندر سب سے بڑا کتنا نگاہ کی خرابی ایک نگاہ مت خراب کرو میرے مرشد فرماتے تھے جس نے دو کام کر لی ایک نگاہ کی حفاظت کر لی دوسرا اپنی بیویوں کو خوش رکھ دو کام جس نے کر لیے بس خود کا تو گرفت اور جس نے یہ کام نہ کیا نگاہ کی حفاظت نہیں کی بیویوں کو ستایا بیویوں کو تو ستانے پر اس قدر حضرت ناراض ہوئی اور اس قدر حقوق ایک واضح ہے حقوق حقوق النسا اور ایک واضح حقوق الرجا حقوق النسا کے اندر تو ظاہر نام سے کہ عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں لیکن حقوق الرجال جو ہے نام سے تو ظاہر ہے کہ یہ مردوں کے حقوق بتلائے گا لیکن آدھے سے زیادہ بعض وہ بھی عورتوں کے حقوق پر یہ دیکھو نے پڑا ہوا ہے اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مرد یعنی اتنا زیادہ یہ نازک معاملہ ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مثال حضرت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ بیان القرآن جو ہے تفصیل کتنی بڑے مخصر تھے تفصیل بیان القرآن لکھنے بیٹھے ہیں اب جو ہے مضامین نہیں آئے خوش ہوئے بہت پریشان بہت ہے کہ یا کیا معاملہ ہے یار یہ کچھ مضامین نہیں آ رہے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے کچھ تنبیہ فرما دیجیے اگر مجھ سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو آپ مجھے ساتھ ہو جائے کہ میں کسی کو غلطی کر رہا ہوں تو دل میں آواز آئے کہ ہماری ایک مخلوق بھوکی پیاسی ہے مرغیاں مرغیاں بتائیے کہاں مجدد ڈیڑھ ہزار کسانی ہاں؟ اور کتنے بڑے اللہ والے صبح شام سینکڑوں خطوط کے جوابات کتنی مجبوری ہے اور کیا ہوا کہ صبح پیرانی صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں کسی کے یہاں ملنے جانا ہے یا تعزیت کے لیے جانا ہے تو آپ صبح کے یہ مرغیاں کھول دیجیے گا دانا وانا چھوڑ دیا تو دل میں آواز آئی کہ اشرف علی ہماری ایک کی وہاں پر ہے پہلے جا کے اس کو کھولو جلدی دوڑے دوڑے گئے اور مرغیوں کو کھولا اب آ کر جو بیٹھتے ہیں تو مضامین آنا چاہیے تو فرمایا کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق مرغیوں کو ستانے پر موسموں کے حق کا خیال نہ رکھنے پر مضامین آنے بند ہو گئے تو بیویوں کو ستانے سے جو اشرف المخلوقات ہے اس کو جو امن سے نہیں رکھتا جو خوش نہیں رکھتا پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے الحاکمین نے سفارش نازل فرمائی ہے وہاں شروع ہونا بنوائی ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو نرم ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں بتلانے لگے کہ ایک دس وہ جو کالج کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا الٹے سیدھے جو دماغ کے ہوتے ہیں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے پی ایچ ڈی کا مطلب ہمارے بتا دیتے ہوا دماغ ہوا دماغ پی ایچ ڈی کا پی پی سے مانے ہوا اور ایچ سے مانے ہوا ڈی سے مانے دماغ پی ایچ ڈی مانے پھیرا ہوا دماغ مگر ہر کوئی نہیں ہوتا <laughs> جو نیک میں جاتے ہیں ہیں دیندار بھی ہوتے ایک ایسے الٹے قسم کا پی ایچ ڈی ان سے لگ گیا کہا کہ یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بدلی سے کیوں بنایا کیا وجہ تھی وہ بھی سیدھا ہی کر ہیں تو فوراً بڑے حاضر جواب ماشاء اللہ کہنے لگے کہ مت کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ نے کیسے ٹیڑھی چیز سیدھا کہا آؤ دکھاتا ہوں باہر لے گئے بجلی کا پول لگا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک کیڑا تار اس کو سیدھا رکھنے کے لیے سہارے کے لیے لگا ہوا کہا دیکھو اگر یہ تار نہ ہو تو یہ پول سیدھا نہیں رہتا بیویوں کے حقوق کا جو خیال نہیں کرے گا جو بیویوں کو ستائے گا آرام سے نہیں رکھے گا بھائی اس کی خیر نہیں خیر نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اللہ تعالیٰ بچائے کہ ایسا منظر نہ دیکھا ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں وہ خیریت سے نہیں ہے پھٹا ہوا چپل ان کے پیر میں کل کو خوب کماتے تھے آج پھٹا ہوا چپل ان کے پیر میں پریشان بس اللہ تعالیٰ کی الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ حاصل کر بداؤ سے بہت دور میرا دل کرنا بلا اے بداؤ سے بہت دور میرا دل کی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر ہر قدم پر تو میرے پاس میں منزل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم ربنا